ایک سوال کرنا تھا فوکا اسلام کے نزدیک عورتوں کا آواز اور نصیحت کی مجالس میں جانا کیسا ہے فوکا اسلام کے فتوے کے مطابق عورتوں کا مساجد میں جناب مزارات پر یا مجالس واض و نصیحت میں عورتوں کا جانا کیسا ہے شروع ہے مخصوص یہ تخصیص ہے ایام کس طرح آپ کر رہے ہیں فوکہ اسلام خصوصا امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے تو عورتوں کی مزارات پر حاضری کے سالے میں تو تمام حدیث اور اقوال سلف سے یہی جی کر کہہ رہا ہوں کہ مساجد کی بات کر رہا ہوں جی باقی ہے وغیرہ ان پر کا جانا جائز نہیں ہے مزارات پر مساجد میں جانا حضرت عمر فاروق نے تو مساجد سے روک تھیا حالانکہ قرون اولا کا زمانہ تھا افراد بھی اعلیٰ تھے اور صحابیات تھی ادھر اس زمانہ پاک میں بس وجہ فت ابتلا فتنہ کے حضرت فاروق اعظم نے منع کیا صحابیہ صحابیات نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ کرام نے بھی ان کے اس منع پر اجماع کیا تو زمانہ پاک میں اور قرون اولا میں تو ممنوع رہا تو زمانہ سراسر فساد میں کن شرائط کے ساتھ تخصیص کرو گے پھر یہ تک شرائط کن کے اختیار کے ساتھ ہوں گی ارے تخصیص کرو گے تو پھر یہ تخصیص جن حوال اور حالات کے ساتھ کریں گے کیا عوام ان کا خیال رکھے گی عوام فی زمانہ جو شر اور فتنہ ابتلا عام ہے اس سے کہ میں تخصیص کا کیا حکم مطلق لگے گا لے حکم اس لیے تو اس زمانہ میں مطلق منع کر دیا گا مساجد سے مزارات سے تو فی زمانہ اس میں کیسے آپ تخصیص کر رہے ہیں تخصیص کس قرآن سے ہے حدیث سے ہے یا کسی قول سلاب سے اگر تخصیص کر رہے ہیں جو مساجد ہے نا وہ مساجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر تو اس کا مطلب دیکھنا انتظام یا کیا صاحب ہے کے دور میں انتظام نہیں تھا یا ابو حنیفہ کو اس انتظام کا پتہ نہیں تھا انہوں نے حالات اور انتظام ان شرائط کے ساتھ ان کار کے ساتھ کیوں انہوں نے ان کی ادات کا خیال نہ رکھا بتلا کل منع کر دیا عورتوں کو مساجد میں آنے سے اور منابر پر آنے سے مطلق منع کر دیا ان تخصیص کا یا اہتمام اور تنظام کا سلاف نے کیوں خیال نہ رکھا امام محمد رضا پیر میر علی شاہ سلاف صولاح نے کہا ان کی مجا عورتوں کی مجالس مجھے بتا دیں کہ فلاں بزرگ کی مجلس میں عورتیں آتی تھیں یا فلانی فلانی تو مجھے تو جو ہے نا وہ قول سلف بتائیں تھیس اولا ماں نے کیوں نہیں کی اگر یہ تقسیم تھی تو زمانہ پاک میں قرون اولا میں تخصیص کیوں نہ صاحب کرام نے کی جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو کہا کہ جن جی، بارے میں تو حضرت یہ ہے کہ وہ تو متن جو باتیں ہیں جی ہو ہی نہیں سکتا جی میں نے جو یہ کہی ہے کہ جو آج تک ہمارا مساجد میں جانا یا جمعے کی نماز میں اردو کا شامل ہونا جہاں پہنچنے کا انتظام ہو وہ بھی اس لیے ہے کہ جو سٹی مسائل اور دباؤ اور شاید بیان کرتے ان کی سماعت کی حد تک ورنہ عورت کے لیے جو جس طریقہ سے حکم شرع ہے وہی ہے سوال یہ ہے کہ سوال یہ سوال یہ ہے کہ علماء کرام نے اسلاف امت نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کون سا طریقہ رائج کیا کیا وہ مساجد میں آتی تھیں جب ان کے نماز جمعہ فرائض واجبات اجتماعیہ سے ان کو روک دیا گیا تو پھر کیا تخصیص رہے گی انتظام کی یا اہتمام کی جب علماء نے فتوا دیا کہ مطلع کن ممنوع ہے مطلع کن ممنوع ہے اس کے حساب سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اردو کا مساجد پر بلکہ آپ ماشاء اللہ شمدہ سے جانتے ہیں کہ سوال یہ مولانا صاحب کے قرون اولا میں جو تھے نا پہلے تخصیص ہوئی رات کو دن کو پھر رات کو پھر پردے کے ساتھ پھر جناب ہے پھر پھر نوجوان عورتیں پھر بوڑھی عورتیں پھر تو امام حنیفہ کے جب دور آیا تو انہوں نے تو مطلق انفوکا کرام نے حالانکہ وہ تخصیص کو جانتے تھے تمام کو جانتے تھے دین کے طور طریقے کو جانتے تھے فقی مسائل کو جانتے تھے آیا سلاف نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کون سا طریقہ اپنایا جو شرن میری بات سنے مولانا مولانا میری بات سنے میں شاید ہوں پہلے مجھ سے سوال مکمل ہونے دیں تو امام حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے امت اولیاء نے صوفیاء نے فوکا مجتہدین محدثین غرض خدام اسلام میں جتنی انواع اور اقسام ہے سب نے اتفاق اور اجماع کر لیا تھا کہ عورتوں کا اجتماعی عبادات میں مطلقہ نانا ممنوع ہے مساجد میں مزارات پر تو پھر زمانہ بدترین زمانے میں جس میں عورت ریڈیو سے لے کر کیبل تک ناچ رہی ہے گا رہی ہے اور گھروں میں ٹی وی جیسا بدترین ماحول ہے حیا انکا ہو چکا ہے تو اس زمانے میں تو مطلق اجتناب محرم غیر محرم کا جب کہ ایسے واقعات سنے جا رہے ہیں کہ محرم کی تفریق بھی ختم ہو چکی ہے غیر محرم خدا تو پھر باہر آنا کیسا یہ گناہ اور حرام گنوار حرام یہ تو لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو عورتوں کے میلاد منا رہے باہر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا واض اور نصیحت کی مجالس میں جانا ممنوع ہے اگر آپ کجودات اور اطلاع کجودات کے ذریعے تفصیل کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ علماء بے بہرا تھے انہوں نے ان قیودات کا کیوں خیال نہ کیا نہیں میں نے جو بات آپ سے کہی ہے نا پہلی جی وہ تو پھر میں نے اس حد تک کہی ہے کہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہے ارے مولانا صاحب ایسا دیکھو نا ایسا کا اصول ہے کہ سنو سنے سنے سنے نا جی جی جی جی اس دور میں دیکھو نا بھائی مولانا صاحب دیکھو نا کہ اب تم عورتوں کے کیا یہ نیچری ہیں سکول والی ٹولیاں انہوں نے عورتوں کے حقوق کے کیا پتا ہے عورت ریڈیو میں ہے کیبل میں ہے انٹرنیٹ میں ہے ڈائیو میں ہے بسوں میں ہے فیکٹریوں میں ہے اسمبلیوں میں ہے فوج میں ہے پولیس میں ہے گھر دے کے انہوں نے تو معاشرت میں جہاں مرد وہاں عورت جہاں عورت وہاں مرد کا فطرہ چلا رکھا ہے انہوں نے پوری ممت مسلمہ کو عورت اور زنانہ نظام میں تباہ و برباد کر دیا ہے ایک یہودی کہتا ہے اس نفران یہ کہتا ہے کہ مسلمان جی جی میری بات سنیں سنیں میری بات سنیں مولانا سنیں مولانا سنیں تو سوال یہ ہے کہ ریڈیو عورت کیبل میں آ رہی ہے عورت ریڈیو پر آ رہی ہے پھر وہاں بھی انہیں عورتوں کے مدارس عورتوں کی مساجد امام ابو حنیفہ اور حضرت عمر فاروق کی مخالفت میں عورتوں کے مجالس اور عورتوں کے جل سے جلوس یہ نیچریوں سکول والے یہودیوں کے غلاموں نے اور وہادیوں نے شروع کی اہل سنت والجماعت کے اسلاف نے اب مجھے بتائیں یہ جتنی ہمارے سلسلے ہیں نقش بندی شور وردی قادری اس میں کون سی بڑی بزرگ عورت ہے جس کو مرشد کہا جائے یا اس کی طرف سلسلہ منسوب کیا جاتا ہے کہ عورت شاید مرید تو ہوگی پردے میں لیکن ہمارا جو قیادت کا نظام ہے حکمت کا شریعت کا خلافت کا حکومت کا قضا کا اس میں تو عورتوں کو کبھی بھی علماء نے آگے نہیں رکھا ہمارے جتنے اسلاف ہیں بزرگان نے میر علی شاہ امام محمد رضا انہوں نے کبھی دکھائے مجھے کہ انہوں نے عورتوں کا جلسہ کیا اور وہاں جلسے میں عورتوں کو مسائل بتائے حالانکہ سلسلہ اسلام کی تعلیم تربیت کا جو عورتوں کے ساتھ منسلک ہے اس میں یہی ہے کہ علماء سے آبا و اجداد اور محرم رشتہ دار ماں باپ باپ جو ہیں وہ مرد علماء سے استفتا کرتے ہیں پھر جا کر اپنی عورتوں کو بتانے یہ ہمارا طریقہ سلاب کا مروج ہے ہزاروں سالوں سے اور یہ طریقہ محفوظ ہے اور اب جو ہے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ حضرت ابھی میں داتا سر کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ حضرت خضر و رحمت اللہ علیہ کی بیوی جب حضرت جناب با یزید کے پاس گئی تو با یزید کی دین پڑ پڑ گئی ان کے ہاتھوں پر ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی صرف یہ کہ پہلے آپ کا آپ کی توجہ میرے روحانی نظام پر تھی اور اب میرے وطن پر پڑ رہی ہے لہٰذا میں آئندہ نہیں آؤں گی یہ تو با جدید کے گھر یہ تو با جدید کے معاشرت میں عورت کا حال ہے اور پندرہویں صدی کا وہ مولوی پیر جو ریڈیو سے لے کر کیبل تک اس کا سارا شہوانی نظام ابھرا ہوا ہے وہ بد نگاہی بد اتواری کا شکار ہے اس کے سامنے عورت کو بعض و مدالس کیسے کہہ سکتے ہیں پھر عورت کی اسلام مقدم ہے یا اسلام میں مرد کی اسلام مقدم ہے اور قوامون القاعم اسلام نے مرد کو اسلام کو مقدم کیا عورتوں پر جب مرد تباہ ہو جاتے ہیں عورتیں کب بچتی ہیں تو اس لیے سب سے پہلے مردوں نے تو ریڈیو کیبل تک بچھا رکھا ہے ان مولویوں نے دین اسلام کے حکام کو ختم کر رکھا ہے سکول کالج وہ ٹی وی انگریز کے نظام نے عورت کو کہاں تک یہ کے کھانا تھی اور اب یہ چراغ خانہ کی وجہ سمیاں انجمن بن چکی ہے حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب انجمن پہلے کے کھانا تھی تو کون ہے ایک انگریز سنے حضرت ایک انگریز ایک سنے میری بات سنے حضرت ایک بات سنے میری آخری وہ ایک مورخ ہے برطانیہ کا ٹائم بھی اس نے کہا میں نے بیس قوموں کی تہذیب کا مطالعہ کیا ہے تو جب قوموں کا عروج ہوتا ہے تو ان کی عورت گھر میں ہوتی ہے جب اور قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے تو ان کی عورت بازاروں میں ہوتی ہے اشتہاروں میں باٹا سروس کے اشتہار میں خدا کے نام منو اتنی پرفتن زمانہ میں احتیاط لازم ہو جاتی ہے فروخ اعظم تخصیص فروخ اعظم پابندی لگا رہے ہیں زمانہ پاک ہے قرون اولا ہے صحابیات ہے صحابیات میں تخصیص نہیں ہے تو اب یزیدیات میں آکاشیات و ناریات کپڑے پہن کر ننگے پھرنے والی عورتیں ان کے لیے حکام کی تفصیل کرنے کا کیا سوال بنتا ہے بے شک بے شک ٹھیک کروایا اب کام ایسا نہیں ہوا ہے جو انداز ہے یا حالات ہے وہ مجارس بھی محفوظ نہیں ہے ہماری ایسا وہ وقت ہے انٹرنیٹ ہے موبائل سسٹم ہے اور یہ سارا سلسلہ ایک فحاشی کا سلسلہ یہ نہیں ہونا حضرت حضرت صاحب مولانا صاحب آپ اس کو فحاشی کہہ رہے ہیں لیکن جدید تعلیم میں یہ عورتوں کے حقوق ہیں یہ تہذیب کا زینہ ہے اور ترقی کا یہی سامان ہے کہ عورت جو ہے وہ کپڑے جتنی اتارے گی اتنی عورت کے حقوق زیادہ نمایاں ہوں گے عورت کی آزادی ملے گی ہمارا جو تسلط ہے اس ہمارے معاشرے پر یہ بیرونی تسلط ہے اس وجہ سے ہم جو دن بھر خراب ہو رہے ہیں ہماری نسلیں تباہ رہی ہیں آپ نے صحیح فرمایا لیکن آپ کا تعارف نہیں ہے حضرت صاحب سوال تعارف شخص تعارف شخصی کی کیا ضرورت رہتا ہے یہاں الحمد للہ عقائد اور مسائل کے متعلق گفتگو ہے یہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو میں بتا رہا تھا کہ اس زمانے فتن میں عورتوں کی تعلیم تربیت کا کیا سوال یہاں تو تعلیم تربیت کا پورا نظام بگڑا ہوا ہے اب ہمارے بزرگ ہیں ان کی عورتیں اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں مجھے بتاؤ رضا فرماتے ہیں مزارات پر نہیں جا سکتی جہاں اسمبلی میں عورتیں گئی ہوئی ہیں دنیا کا سب سے بڑا چکلا سب سے بڑا کوپر ظلم کا دنیا کی اسمبلیاں ہیں اور ان میں علماء عورتیں عورتوں کو بھیج رہے ہیں خدا کا نامنوں کا قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا کیا بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہم بن چکے ہیں کہ اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھان چھان کر پیتے ہیں ہم ماشاء اللہ اللہ جزا خیر آپ کو عطا فرمائے آپ کا آپ بہت اپنے گھر رہے ہوئے ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کی عبادت میں شامل ہے میں اس طرح سے کال کرتا تاکہ آپ کی بات اور ساتھ میں خود بات کرتا اللہ جزا خیر عطا فرمائے السلام علیکم